سفیان بن عیینہ نے عمر سے باقی ماندہ سابقہ سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہتے تھے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ قضاء حاجت کی جگہ سے ہاتھ دھو کر آئے تو آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کیا آپ وضو نہیں فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کس لیے کیا مجھے نماز پڑھنی ہے کہ وضو کروں صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ سو اٹھائیس